حضرت عبداللہ بن بری رحمہ اللہ اپنے والد حضرت بریدہ نے فرمایا ایک نوجوان لڑکی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا ایک نوجوان لڑکی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا میرے والد نے میرا نکاح اپنے بھتیجے سے کر دیا ہے تاکہ میرے ذریعے سے اس کا مقام بلند ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کو نکاح فسخ کرنے کا اختیار دے دیا اس نے کہا میں اپنے والد کے کیے ہوئے نکاح کو قبول کرتی ہوں لیکن میں چاہتی تھی کہ عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کے باپوں کو کوئی اختیار حاصل نہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چوہتر